اور بے شک ہم جانتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے جس کی طرف ڈھالتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے اور یہ روشن عربی زبان